اعظم کی تاثیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے تھے یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ترجمہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ پاک ہیں بے شک میں قصور کرنے والوں میں سے ہوں جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے یہ روایت درد ذیل کتب میں بھی موجود ہے نمبر ایک مسند احمد نمبر دو نسائی نمبر تین نوادر الاصول نمبر چار مستدرک حاکم نمبر پانچ توبری ابن جریر نمبر چھ بزاز نمبر سات ابن مردویہ نمبر آٹھ ابن ابی حاتم نمبر نو اشعاب البحیقی معلوم ہوا کہ یہ آیات مبارکہ اس میں اعظم کی تاثیر رکھتی ہے لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين